طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا امیر المومنین اگر یہ آیت اکملت لکم لکم دینکم علیکم نعمتی الاسلام دینا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا ہمارے اوپر ہماری توریت میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے جس دن وہ نازل ہوئی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی یہ آیت یوم عرفہ نوی الحج کو جمعے کے دن نازل ہوئی تھی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار تینتالیس یہ حدیث صحیح ہے